السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد آج کا سبق سن لیجئے سبق نمبر سیون سیون سیون جنت اور جہنم کی لڑائی کا تذکرہ حدیث شریف میں ہے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جنت اور دوزخ آپس میں جھگڑ پڑی جنت نے کہا کیا بات ہے کہ میرے اندر وہی لوگ آئیں گے جو کمزور اور معاشرے کے گرے پڑے لوگ ہوں گے جہنم نے کہا میرے اندر تو بڑے بڑے جبار اور متکبر قسم کے لوگ ہوں گے اللہ تعالی نے جواب دیا جنت سے فرمایا اللہ تعالی نے کہ او جنت تو میری رحمت کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس پر چاہوں اپنا رحم کروں اور جہنم سے اللہ تعالی نے فرمایا تو میرے عذاب کی مظہر ہے تیرے ذریعے سے میں جس کو چاہوں سزا دوں اللہ تعالی جنت اور دوزخ دونوں کو بھر دے گا جنت میں ہمیشہ اس کا فضل ہوگا حتیٰ کہ اللہ تعالی ایسی مخلوق پیدا فرمائے گا جو جنت کے باقی ماندہ رقبے میں رہے گی اور جہنم جہنمیوں کی کثرت کے باوجود ایک جملہ کہے گی جہنم حلب مزید حلب مزید اور لائیے اور لائیے حلب مزید کا نعرہ بلند کرے گی یہاں تک کہ اللہ تعالی اس میں اپنا قدم رکھے گا جس پر جہنم زور سے پکار اٹھے گی قط قط و بس بس تیرے عزت و جلال کی قسم بس بس تیری عزت اور جلال کی قسم تو یہ جنت اور جہنم کی لڑائی کا تذکرہ یہ حدیث جو میں نے بیان کی ہے یہ صحیح بخاری شریف میں ہے کتاب التوحید میں ہے باب ما جاء فی قوله تعالی ان رحمت اللہ قریب من المحسنین یہ میں نے ایک حوالہ دے دیا حدیث کا اب میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تو ہم سب کو جنت میں داخل فرما اے اللہ تو ہم سب کو جنت میں داخل فرما اے اللہ تو ہم سب کو جنت میں داخل فرما اور اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے بچا لے اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے بچا لے اے اللہ تو ہم سب کو جہنم سے بچا لے حدیث شریف میں آتا ہے جو آدمی تین مرتبہ جنت مانگتا ہے تو جنت خود کہتی ہے کہ اللہ تعالیٰ وہ میرے اندر داخل کر اور تین مرتبہ جہنم سے پناہ مانگے تو جہنم کہتی ہے اللہ کو کہ اس کو دور رکھ اس کو دور رکھ تو کبھی کبھی یہ مانگا کرو بلکہ ہر نماز کے بعد تین تین مرتبہ مانگ لینا چاہیے جنت تین مرتبہ مانگو اور جہنم سے پانا تین مرتبہ مانگو تاکہ جنت روزانہ اپنے کو بلاتی رہے کہتی رہے کہ اللہ باغ میرے اندر لا میرے اندر لا اور اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ جنت الفردوس میں تیرے نبی کے پڑوس میں اور ہماری قیامت تک کے آنے والی نسلوں کے ساتھ تو ہم سب کو جمع فرما دے اور اچانک کا خیر ہمیں نصیب فرما اور اچانک کے شر سے تو ہماری حفاظت فرما آمین آمین والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین